السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسولهم کریم اما بعد محترمات مکرمات عزیز سامیات جلسہ میری تقریر کا عنوان ہے تلاوت کے تین اہم فائدے میری ماں بہنیں قرآن کی تلاوت کرنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے میری ماں بہنیں قرآن کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے میری ماں بہنیں قرآن کی تلاوت کرنے سے اور ہر پر دس نیکیاں ملتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کی تلاوت کرنے سے بنائے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی میں دعوت سخن دیتا ہوں عطوفہ بنت مولانا و مفتی علی سلطان صاحب یہ شعبہ حفظ کی طالبہ ہیں یہ حمد باری پیش کریں گے ہمارے سامنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہر دل میں یاد تیری ہر لب پہ نام تیرا دنیا میں سب سے اونچا یا رب مقام تیرا باغوں کی دلکشی میں سمجھ نہ پایا اب تک نظام تیرا ہندو ہو یا مسلمان سب پر ہے لطف احسان ہو نہ ذکر یا رب ہر صبح شام تیرا وہ بے غم کھائے دو جہاں میں جو ایک بار پی لے الفت کا جام تیرا راہ حیات صالح دشوار کیا رہے گی ہے جب کہ اس کا حادی صالح کلام تیرا ہر دل میں یاد تیری ہر لب پہ نام تیرا دنیا میں سب سے اونچا یا رب مقام تیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ کا نام واقعی میں بہت اونچا ہے اللہ کے نام سے بڑھ کر اس پوری کائنات میں کوئی شے نہیں ہے جو کائنات کی بقا کرے اللہ کا نام اگر زمین سے اٹھا لیا جائے وہی کائنات کا آخری دن ہوگا ہاں، اس سے پہلے جس نے پڑھا تھا اس کے لیے بھی انعام آیا ہوا ہے کیا نام تھا اس کا ہاں عطفہ کے لیے بھی انعام آیا ہوا ہے آ کے لے جائیں اب جو پڑھے اس کے لیے بھی انعام آیا ہوا ہے آ کے بچے لے جائیں تو اللہ کے نام کی برکت ہے جو کائنات باقی ہے جب زمین پر اللہ کا نام لینے والا نہیں رہیں گا تو پھر کائنات ختم ہو جائے اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں شاہدہ اور ان کے ساتھی جو چارم کے طالبات ہیں یہ ایک مکالمہ پیش کریں گے اور وہ آ کے اپنا مکالمہ پیش کریں یہ عطوفہ کے لیے بھی ماشاءاللہ انعام آیا ہوا ہے یہ اللہ کی تعریف واقعی اللہ کی تعریف کے چاہنے والے لوگ ہیں یہاں پر جو پڑھنے والوں کے لیے انعام دے رہے ہیں یہ عطوفہ کے لیے اس سے پہلے جو پڑھے نا ان کے لیے شروع کرو مکالمہ شاہدہ اور ان کے ساتھ